آٹھ جون دو ہزار نو میروز تیر <coughs> بسم اللہ الرحيم انسان دنیا میں آخرت بنانے کے لیے آیا ہے اور اس کے لیے دو چیزیں ضروری ایک اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکموں کی تعمیل کہ اللہ تعالیٰ کے حکموں پر عمل کرنا اور اللہ تعالیٰ کے حکموں پر عمل کرنے کے لیے بعض باتوں کو جاننا ضروری ہے تو انسان کی نجات دو بنیادی چیزوں پر ہے بعض بنیادی باتوں کو جاننا اور ان پر عمل کرنا جاننے اور ماننے کو <clears throat> ایمان کہتے ہیں جاننے کے بعد ماننے کو ایمان کہتے ہیں اور عمل کرنا ظاہر ہے جو عمل کیے جائیں گے ان کو اعمال کہتے ہیں تو اس لیے دین کے دو شعبے ہیں اسلامی عقائد اور اسلامی اعمال لیکن یہ دور مصروفیت کا دور ہے ہر آدمی وقت دین کے لیے نہیں نکال سکتا اس لیے کہ ہمارے ذہنوں میں دنیا کی اہمیت اور مصروفیت پختہ ہو چکی ہے تو اس لیے اس بات کی ضرورت سمجھی گئی کہ ایک مختصر نصاب ہو کم از کم جو بنیادی باتیں ہیں جو ہر مسلمان کے لیے ضروری ہیں وہ ہم جان لیں تو اس کے لیے مختصر دینی نصاب بنایا گیا ہے اس میں دس سبق ہیں ہر سبق میں تین جز ہیں پہلا جز قرآن مجید کی تلاوت کے اصولوں پر ہے کہ پہلے جز میں <clears throat> قرآن مجید کی صحیح تلاوت کا کوئی نہ کوئی اصول بیان کیا تو یہ قرآن مجید کی تلاوت کے بنیادی اصول بیان کیے گئے ہیں اس کے پہلے جز کے اندر قرآن مجید اللہ تبارک و تعالیٰ کا کلام ہے نبی علیہ سات السلام پر نازل ہوا نبی علیہ سات واللام پر اس کے کلمات بھی نازل ہوئے ہیں اور اس کے ادا کرنے کا طریقہ بھی نازل ہوا ہے قرآن مجید صحیح ادا کرنا اس کو تجوید کہتے تو لہذا مکمل تجویدی اصول تو اس کتاب میں نہیں ہوں گے لیکن بنیادی باتیں بیان کی گئی ہیں تاکہ کسی حد تک ہم قرآن مجید صحیح پڑھنا سیکھ لیں اس کے بعد دوسرا جز ہے تلفظ اور مفہوم کا نماز کے کلمات اور نماز میں زیادہ تر پڑھی جانے والی صورتیں دعائے قنوط اور سب سے بنیادی چیز کے کلیمہ انسان صحیح ادا کر سکے تو لہذا بعض بنیادی کلمات ہیں ان کا صحیح تلفظ سیکھنے کی ہم کوشش کریں گے تیسرا جز مختلف عنوانات پر مشتمل ہے اور ان میں سب سے پہلا جو عنوان ہے وہ ایمان اور کفر ہے کہ جب تک ایمان نہ ہو اور کفر سے آگاہی نہ ہو تو انسان کی ساری عبادات اور سارے اعمال بیکار ہیں تو اس لیے سب سے پہلے ایمان اور کفر ہے جس پر قرآن مجید کی آیات اور احادیث دی گئی ہیں تاکہ ایمان اور کفر کا صحیح تصور ہمارے سامنے آ سکے اس کے بعد جو عنوان ہے وہ توحید اور شرک کا عنوان ہے کہ جب تک اللہ تبارک و تعالیٰ کی پہچان نہ ہوگی اور اللہ تبارک و تعالیٰ کو اکیلا نہیں مانیں گے کن باتوں میں اکیلا ماننا ضروری ہے اور کون کون سی باتیں شرک کی ہیں اور میں شرک کی بخشش نہیں تو اس لیے توحید کے تقاضے بھی معلوم ہونے چاہیے اور شرک کی صورتیں بھی معلوم ہونی چاہیے تیسرا عنوان جو اس نصاب میں اختیار کیا گیا ہے وہ برزخ اور آخرت سے متعلق کہ موت کے بعد انسان کے ساتھ کیا معاملات پیش آتے ہیں کہ موت کے بعد انسان سے انسان کے ساتھ کیا معاملات پیش آتے ہیں اور آگے انجام اس کا کیا ہونا ہے تو بنیادی جو باتیں ہیں وہ دو باتیں جاننا ضروری ہیں کہ جس کی عبادت کی جا رہی ہے جس کے اب مخلوق ہیں اس کے بارے میں ہمیں کیا عقیدہ رکھنا ہے اس کو توحید کہتے ہیں اور پھر ہمارا انجام کیا ہے ہم نے کہاں جانا ہے اس کے بارے میں کیا عقید رکھنا ہے اس تو آخر آخرت ہیں توحید آخرت اور اعمال کی تعلیم انسان کو جس ذریعے سے دی جاتی ہے اس ذریعے کو نبوت ہیں تو اس کے لیے اس کے بعد جو عنوان ہوگا وہ نبوت کا عنوان ہوگا اور نبوت کے عنوان کے بعد پھر اسلامی اعمال ہیں پھر بات وہ کام ہے جن کی ترغیب دی گئی ہے اور وہ کام ہے جن سے بچنا ضروری ہے اور پھر یہ کہ سب سے بنیادی اور جامع عبادت نماز ہے کہ بھائی نماز کے بارے میں بنیادی احکام اور مسائل بیان کیے گئے ہیں اور انسان جب اس دنیا سے جاتے ہیں تو اس کے ساتھ کیا رویہ اختیار کرنا چاہیے کیا معاملہ کرنا چاہیے کس میں اس کو رخصت کرنا چاہیے تو اس کو میت کے تحت عنوان کے تحت ان کو بیان کیا گیا ہے تو یہ دس بنیادی باتیں ہیں جن کی ہمیں ہر وقت ضرورت رہتی ہے تو اس میں یہ دس بنیادی عنوان قائم کیے گئے ہیں اور یہ دس بنیادی عنوان قائم کیے گئے اور اس میں قرآن آیات اور احادیث کے ذریعے سے احکام اور وسائل کو واضح کیا گیا ہے تو لہذا اس سلسلے میں آج ہم پہلا سبق پڑھ رہے ہیں اور اس پہلے سبق میں بھی تین جز ہیں اور پہلا جز جو ہے یہ اصول تجویز کا جز ہے اصول تجویز میں جو اصول ہم پڑھ رہے ہیں یہ بنیادی اصول ہے بنیادی اصول یہ کہ قرآن مجید کی تلاوت ہم آواز سے کرتے ہیں اور آواز کی قرآن مجید کی تلاوت میں تین مقداریں ہوتی تین مقداریں استعمال کی جاتی اردو میں آواز کی دو مقداریں چھوٹی مقدار اور بڑی مقدار کم کہ یہ چیز کم ہے اور یہ آپ کا کام ہے کم اور کام اس میں کم چھوٹی مقدار ہے کم کام بڑی مقدار ہے بل کہ اس کے ماتھے پہ بل پڑ گیا اور یہ اس کا بال ہے تو بل یہ چھوٹی مقدار ہے بال یہ بڑی مقدار ہے تو اردو میں چھوٹی اور بڑی دو مقداریں استعمال ہوتی ہیں اسی طریقے سے دن یہ آج سوموار ہے سوموار کا دن ہے اور دین جس کے مطابق ہمیں زندگی گزارنی ہے تو دن یہ چھوٹی مقدار ہے دین یہ بڑی مقدار ہے دل موتی کو کہتے ہیں اور دور یہ فاصلے کو کہتے ہیں تو دل یہ چھوٹی مقدار ہے دور یہ لمبی مقدار ہے تو اردو میں چھوٹی اور لمبی دو مقداریں استعمال کی جاتی ہیں لیکن قرآن مجید کی تلاوت میں تین مقداریں استعمال ہوتی ہیں چھوٹی مقدار درمیانی مقدار اور لمبی مقدار چھوٹی مقدار با با تا بی بو تا تی تو جا دی جو لا لی لو یہ چھوٹی ہے درمیانی مقدار با بی بو پی ٹو جا مقدار ہے اور لمبی مقدار ہے با بی بو تا تی لی اب ان مقداروں کا اندازہ کرنے کا طریقہ کیا ہے کیسے معلوم ہوگا کہ یہ ہم چھوٹی مقدار میں ادا کر رہے ہیں یا درمیانی مقدار میں ادا کر رہے ہیں یا لمبی مقدار میں ادا کر رہے ہیں اس کے اندازہ کرنے کا آسان طریقہ یہ ہے کہ یہ ہمارا ہاتھ ہے دایاں ہاتھ ہے دائیں ہاتھ کا انگوٹھا ہے اس انگوٹھے کی جو نوک ہے ناخن ہے اس کا اس کو اسی ہاتھ کی چھوٹی انگلی کے اندر والے سیرے پہ رکھتے ہیں کہ دائیں ہاتھ کے انگوٹھے کی نوک کو اسی ہاتھ کی چھوٹی انگلی کے اندر والے سیرے پہ رکھتے آواز کو اور انگوٹھے کی نوک کی نیچے کی طرف حرکت کو اکٹھا شروع کریں آواز پہلے شروع نہ ہو یہ نہ ہو کہ آواز پہلے جیسے آپ نے دیکھا ہوگا کہ بعض حضرات نماز پڑھاتے ہیں رکو میں جانا ہے تو اللہ اللہ اکبر کہہ دیتے ہیں اور کھڑے ہوئے ہوتے ہیں پھر بعد میں رکو کرتے ہیں تو بعض حضرات ایسے ہوتے ہیں آپ دیکھو گے امام سے رکو میں چلے گئے اللہ اکبر کی آواز بعد میں آئی نہیں بلکہ رکو میں جھکنا اور اللہ اکبر کی آواز یہ دونوں ایک ساتھ شروع ہونے چاہیے اب ایسا نہ ہو کہ آواز پہلے شروع ہو جائے اور انگوٹھے کے لوگ وہیں اپنی جگہ پہ رہ جائیں کہ انگوٹھے کی نوک تو حرکت کر کے آگے کو نکل جائے آواز اب شروع ہو رہی ہو نہیں بلکہ بھائی اسی کی پختگی کرنی ہے کہ آواز اور انگوٹھے کی نوک کی حرکت ان دونوں کو ایک ساتھ شروع کرنے بس اس کی اگر مشق ہو گئی تو معاملہ حل ہو جائے گا دونوں کو ایک ساتھ شروع کریں گے انگوٹھے کی نوک جس وقت پہلے پورے کے انگلی کے پہلے پورے کے آدھے حصے پر دیکھیے ہر انگلی میں تین پورے ہیں تین حصے ہیں ہر حصے کو ایک پورا کہتے ہیں تو انگلی کا جو پہلا پورا ہے یا کہاں ختم ہو رہا ہے یہ دیکھیں جوڑ پہ ختم ہو رہا ہے تو یہ پہلے پورے کا آدھا حصہ تو زبان کی انگوٹھے کی نوک جب پہلے پورے کے آگے حصے پر پہنچے تو یہاں تک جو ادا ہونے والی آواز ہوگی وہ چھوٹی مقدار کی آواز ہوگی اگر ہم اٹھے کہ لوگ آگے کو جا رہی ہے اور پہلے پورے کے جوڑ تک جتنی آواز ادا ہوگی اس آواز کو درمیانی مقدار کی آواز کہتے ہیں اٹھے کے لوگ آگے جا رہی ہے پوری انگلی کے آخر تک جب یہ انگوٹھے کے لوگ پہنچے یہاں تک ادا ہونے والی آواز کو لمبی مقدار کی آواز کہتے ہیں اب دیکھیے میں اس کی بات کے سامنے کرتا ہوں با بی بو یہ لوگ جو ہے پہلے پوڑے تھے آدھے حصے تک آئے گی با بی بو تا تی جا جی جو لا لی لو اب یہ چھوٹی مل جائے لیکن اس میں جھٹکا نہیں آیا با بی بو یہ جھٹکا آ رہا ہے یہ ایک ہاتھ نہیں یہ دو ہاتھ بن رہے ہیں جھٹکا نہیں آئے گا بغیر جھٹکے کے بعد با بی بو تی جا جی جو لا لی لو وا وی یا جی یو تو یہ پہلے پورے کا آدھا حصہ یہ آواز چھوٹی مقدار کی آواز ہوگی اب ہے درمیانی مقدار کی آواز انگوٹھی کی نوک دوبارہ سیرے پہ رکھیں جس پر انگوٹھے کی نوک پہلے پورے کے جوڑ پہ پہنچ جائے تو یہاں تک جو ادا ہونے والی آواز ہوگی یہ درمیانی مقدار کی آواز ہوگی با بی بو تا تی تو جا جی جو لا لی لو تو یہ درمیانی مقدار کی آواز اب ہم نے لمبی مقدار کی آواز ادا کرنی ہے تو بوڑھے کے لوگ کو پھر رکھ لیں چھوٹی انگلی کے اندر والے سیرے پہ اور آواز بھی ادا کرنا شروع فرما لیں اور نوک کو نیچے کی طرح حرکت دینا بھی شروع فرما لیں جب یہ ہم اٹھے کہ نوک پوری انگلی کے آخر پہ پہنچ جائیں تو اب آواز کو جو بند کریں گے تو یہ لمبی مقدار کی آواز ہوگی با بی بو تا تی لی لو اب یہ اندازہ ہے تین مثالوں کا اور اس اندازے میں پختگی ہوگی مشق سے جتنی مشق کرتے چلے جائیں گے اتنی اس میں پختگی پیدا ہوتی ہوئی چلی جائے گی اب جو باتیں میں نے گزارش کی ہیں یہی بات اس میں لکھی ہیں اس کو ہم ایک دفعہ پڑھ لیتے ہیں پہلا سبق پہلا جز اصول تجویز عنوان ہے آواز کی مقداریں اور ان کا اندازہ تو یہ صفحہ نمبر دس ہے جن کے سامنے کتابیں ہیں وہ کتابیں کھول لیں اور جن کے پاس کتاب نہیں ہے وہ ساتھ والوں کی کتاب سے دیکھ لیں آواز کی مقدار قرآن مجید کی تلاوت آواز کی چھوٹی درمیانی اور لمبی تین مقداروں میں کی جاتی اردو میں کتنی مقداریں ہیں دو چھوٹی اور بڑی یا لمبی مقدار جو اردو میں لمبی مقدار ہے وہ قرآن مجید میں درمیانی مقدار کہلاتی اور لمبی مقدار اردو میں نہیں ہوتی اس کو پھر میں کر دوں اردو میں دو مقداریں ہیں چھوٹی مقدار اور لمبی مقدار قرآن مجید میں تین مقداریں ہیں جو اردو کی چھوٹی مقدار ہے وہ قرآن مجید میں بھی چھوٹی مقدار ہے جو اردو کی درمیانی جو اردو کی لمبی مقدار ہے اردو میں جو لمبی مقدار ہے قرآن مجید میں اس لمبی مقدار کو درمیانی مقدار کہتے ہیں اور جو قرآن مجید کی لمبی مقدار ہے وہ اردو میں استعمال نہیں ہوتی یہ لمبی مقدار قرآن مجید میں آتی ہے اردو میں نہیں آتی چھوٹی مقدار مثلا آ با لا درمیانی مقدار مثلا آ با لا لمبی مقدار مثلا آ با لا مقدار کا اندازہ اگر انگوٹھے کی نوک اسی ہاتھ کی چھوٹی انگلی کے اندرونی سرے پر رکھ کر اس کی نیچے کی طرف حرکت اور آواز دونوں ایک ساتھ دونوں کو ایک ساتھ شروع کیا جائے تو پہلے پورے کے نصف تک یعنی آدھے حصے تک ادا ہونے والی آواز چھوٹی مقدار کی پہلے پورے کے جوڑ تک ادا ہونے والی آواز درمیانی مقدار کی اور انگلی کے آخر تک جاری رہنے والی آواز لمبی مقدار کی ہوگی اس کے بعد یہ دوسرا جز ہے تلفظ و مفہوم اور آج جو تلفظ و مفہوم ہم سیکھیں گے وہ ہے کلمہ طیبہ اور کلمہ شہادت کا تلفظ و مفہوم کلمہ طیبہ کلمہ کے معنی عربی زبان میں بات کے ہوتے ہیں طیبہ نہایت پاکیزہ بہت زیادہ پاکیزہ تو طیب کے معنی بہت زیادہ پاکیزہ کے ہیں تو یہ کلیمہ ہے اس کے آخر میں ہے ہے اس لیے طیب کے آخر میں بھی ہے کا اضافہ ہوگا تو یہ اصل میں عربی میں گول تے ہے کلیمہ تن طیبہ تن کلیمہ تن کئی تو اردو میں یہ جو آخری گولتے ہیں ہے اس کو ہے پڑھ رہے ہیں اور یہ عربی کا بھی قاعدہ ہے کہ جب آخر میں وقت کیا جائے تو گولتے کو ہے بنا دیتے ہیں تو یہ اصل میں ہے کلیمتن طیبتن تو لہذا کلیمتن کے بعد گولتے ہیں اس لیے تیزی برتن کے بعد بھی گولتے ہی استعمال ہوگی عام طور پہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ لکھا ہوتا ہے کلیمہ تجیب تو یہ تجیب نہیں کیونکہ کلمہ اس کے آخر میں ہے ہے تو تیزیبا کے آخر میں بھی ہے ہونا ضروری ہے تو کلیمہ تن تیبہ تن تو اس کو پڑھتے ہیں کلمہ تجیبہ اور لفظی معنی ہے نہایت پاکیزہ بہت زیادہ پاکیزہ بات تو سب سے زیادہ پاکیزہ بات جو ہے وہ یہی بات ہے تو اس لیے اس کو کلمہ تجیبہ کہتے ہیں اور یہی کلمہ طیبہ جب اس کو گواہی کے لفظوں میں ادا کرتے ہیں اس کلمہ طیبہ کی جب ہم گواہی دیتے ہیں تو اسی کا نام کلمہ شہادت ہو جاتا ہے وہ شہادت کے معنی ہوتے ہیں گواہی دینا تو کلمہ شہادت علیحدہ کوئی چیز نہیں یہی کلمہ طیبہ ہے اس کلمہ طیبہ کو گواہی کے لفظوں میں بیان کر دیا جائے تو اس کو کلمہ شہادت کہتے ہیں اسلام کا کلمہ ایک ہی ہے وہ یہی کلمہ تجیبہ ہے اس کلمہ تجیبہ کو جب گواہی کے لفظوں میں ادا کرتے ہیں تو اسی کا نام کلمہ شہادت ہو جاتے ہیں بنیادی باتیں یہی دو ہیں جو کلمہ تجیبہ کے اندر ہیں وہی دو باتیں کلمہ شہادت کے اندر ہیں تو یہ کلمہ تجیبہ کا ہم طرف سیکھتے ہیں اس میں آپ دیکھیے کہ تین خانے آپ دیکھ رہے ہیں اوپر پہلا خانہ ہے اس میں کلمات ہیں یعنی الفاظ دیے ہوئے نیچے دوسرا خانہ ہے اس میں آپ دیکھیں کہ علیحدہ علیحدہ جز دیے ہوئے ہیں یہ تلفظ ہے اور اس کے بعد یہ تیسرا خانہ نیچے ہے اس میں اردو ترجمہ دیا ہوا ہے تو لہذا ہم جو دوسرا پہلا خانہ ہے اس میں لفظ پڑھیں گے اس کے بعد دوسرے خانے میں ہم اس کے تلفظ کا طریقہ دیکھیں گے اس کے مطابق اس کو ادا کریں گے پھر آخر میں یہ دونوں کلموں کا تلفظ سیکھنے کے بعد پھر ہم اس کا ترجمہ سیکھنے کی کوشش کریں اب دیکھیے یہ پہلی لائن میں لا اور اس کے نیچے دیکھیں تلفظ میں کہ یہ علیف پر مد کی علامت ہے یہ علامت اس بات کو ظاہر کر رہی ہے کہ یہاں آواز کی مقدار لمبی ہوگی اور لمبی مقدار کا اندازہ ہمیں معلوم ہے کہ انگوٹھے کی نوک کو چھوٹی انگلی کے اندر والے سیرے پہ رکھ کے اس کو نیچے کی طرح حرکت دینی ہے اور آواز ساتھ ساتھ جاری رکھنی ہے تو جس وقت یہ انگوٹھے کی نوک پوری انگلی کے آخر تک پہنچے گی تو یہاں تک آواز کو لے جائیں گے اور یہ آواز کی لمبی مقدار ہوگی اس کے بعد آپ دیکھیں الہ دوسرا لفظ ہے الہ اس کے نیچے آپ دیکھیں کہ اس کے تین جز ہیں تین جز ایک جز ہے ای تو یہ چھوٹی مقدار ہے دوسرا جز آپ دیکھیں لا لام علی زبر لا ہے یہ درمیانی مقدار ہے اور اس کے بعد تیسرا جز ہے ہا زبر ہا یہ چھوٹی مقدار ہے تو ای چھوٹی مقدار لا درمیانی مقدار ہا چھوٹی مقدار اس کے بعد دیکھیے اوپر ہے اللہ اس کا جو تلفظ ہے نیچے اس کے آپ دیکھیں چار جز ہیں پہلا جز ہے ال ال اس کو ال نہیں پڑھیں گے ال پڑھیں گے یہ چھوٹی مقدار ہے دوسرا جز ہے لال یہ بھی چھوٹی مقدار ہے لیکن اس میں آپ دیکھیں کہ دوسرے لام کے نیچے ایک گول نشان لگا ہوا ہے تو جہاں اس کتاب میں نیچے گول نشان لگا ہو وہاں آواز کو قدرے موٹا کرنا ہے موٹا کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ زبان کی جڑ کو اوپر کی طرف اٹھائیں گے کہ زبان کی جڑ کو اوپر کی طرف اٹھائیں گے اور کہیں زبان کی جڑ اور درمیان کا حصہ دونوں کو اوپر کی طرف اٹھائیں گے تو یہاں زبان کی جڑ کو اوپر کی طرف اٹھائیں گے اس کے بعد آپ دیکھیں لا اس کو درمیانی مقدار میں ادا کریں گے اور نیچے گول نشان ہیں تو اس میں بھی آواز کی مقدار آواز کی مقدار درمیانی رکھنے کے علاوہ اس کو بھی موٹا ادا کریں گے اس کے بعد ہے ہو ہو اس میں آواز کی مقدار چھوٹی ہوگی اس کے بعد آپ دیکھیں کہ محمد الرسول اللہ اس کہ آپ جز دیکھیں پہلا جز ہے منہ اس میں آواز کی مقدار چھوٹی ہوگی دوسرا جز ہے ہم اس میں دیکھیں میم کے اوپر چھت کی علامت ہے جہاں میم پر چھت کی علامت آئے گی وہاں آواز کی مقدار درمیانی ہو جائے گی اور اس کو ناک سے ادا کریں گے ہم ابھی آواز درمیانی مقدار میں ناک سے ادا کریں گے ما چھوٹی مقدار میں ادا کریں گے اس کے بعد جز ہے دور دور اب اس میں دیکھیں کہ رے کے نیچے گول نشان ہے اس لیے اس کو ذرا موٹا ادا کریں گے جڑ زبان کے اوپر جو اٹھائیں گے را اس میں بھی زبان کی جڑ کو اوپر طرف اٹھائیں گے اس کو درمیانی مقدار میں ادا کریں گے سو لول اسلام ذرا دوسرے لام کو ذرا موٹا ادا کریں گے آواز کی مقدار درمیانی ہوگی اور اس کے بعد ہے لا تو ہے کی آواز کو نمایاں رکھیں گے یہاں کیونکہ رکنا ہے اور علیف پہ آپ دیکھ رہے ہیں مد کی علامت ہے اس لیے یہاں آواز کی مقدار لمبی ہوگی لیکن یہاں ایک فائدہ از کر دوں کہ اس مقام پر اگر آواز کی مقدار آپ درمیانی بھی رکھنا چاہیں تو یہ بھی جائز ہے درمیانی مقدار بھی رکھ سکتے ہیں اس مقام پہ اس مقام سے آواز لمبی بھی کر سکتے ہیں تو رسول اللہ لمبی آواز بھی کر سکتے ہیں رسول اللہ درمیانی مقدار بھی کر سکتے ہیں لیکن ہاتھ کی آواز نمایاں رہنی چاہیے اسی طرح کلمہ شہادت میں جو جائزہ ہے وہ لے لیتے ہیں پھر ہم ان کا تلفظ کرتے ہیں آپ دیکھیں کہ پہلا لفظ ہے اش ہا اس کے نیچے آپ دیکھیں تین جز اش اش تو شین کا اصول یہ ہے کہ اس کی آواز پھیلتی ہوئی محسوس ہونی چاہیے اش اش یہ منہ میں پھیلتی ہوئی محسوس ہو اس کے بعد دوسرا جز ہا اور تیسرا جز ہے ڈو اس میں دونوں ہارن پوری طرح گول کر کے ادا کریں گے ڈو اس کو دو نہیں پڑھیں گے ڈو اس کے بعد آپ دیکھیں کہ اللہ تو اس میں درمیان میں نون بھی ہے نون پہ جزم ہے لیکن نون کے جزم کے باوجود اس کے آخر میں لام ہے اس کے بعد لام ہے جس پہ شر ہے تو یہ اصول آپ ذہن میں رکھیں گے کہ اگر جزم والے حرف کے بعد شد والا حرف آ جائے تو جزم والا حرف نہیں پڑتے اس لیے یہاں نون ادا نہیں کریں گے اس کو لام کے ساتھ ملا کے پڑھیں گے ال لا الہ یہ ہم اوپر بھی دیکھ چکے ہیں اللہ اس کو بھی اوپر دیکھ چکے ہیں اس کے بعد ہے واہ واہ واہ واؤ میں دونوں ہان پوچھنا گول کریں گے اور کی آواز حلف کے درمیان سے بڑی ڈھیلی ڈھالی ادا کریں گے واہ واہ دا ہو لا شا ری اب ری میں آواز کی مقدار درمیانی ہوگی شا ری کا لا آواز کی مقدار درمیانی لیکن اس جگہ ہم نے رکنا ہے تو یہ ہا کے اوپر الٹا پیش ہے اس کو ہم جزم بنا دیں گے جب جزم بنائیں گے تو اس کو لہو نہیں پڑھیں گے اس کو لاہ پڑھیں گے لاہ وش ہاضو یہ اوپر دیکھ چکے ہیں ان اب یہاں دیکھیں نون پر شد ہے اور اس کے نیچے انا اس کو دو جز میں لکھا ہوا ہے پہلا جز اس کا ان اور جز اس کا نا تو نون پہ کیونکہ شد ہے اس لیے آواز درمیانی مقدار میں لاپ سے ادا کریں گے پہلے جز میں اور دوسرا جز جو ہے وہ بغیر لاپ میں آواز لے جائے چھوٹی مقدار میں ادا کریں گے اس کے بعد محمد یہ پہلے آ چکے ہیں تو یہ دن جو ہے اس میں دو زبر ہیں جہاں دو زبر ہیں تو اس کو نون کی آواز ظاہر کرتے ہوئے ادا کرتے ہیں دن دال دو زبر دن اب اس میں آواز کی مقدار چھوٹی ہی ہوگی اس کے بعد اب آئین کو حل کے درمیان سے ادا کریں گے دو دونوں طرح گول کر کے ہو اس کو درمیانی مقدار میں ادا کریں گے و را اس کو چھوٹی مقدار میں ادا کریں گے لیکن ذرا موٹا ادا کریں گے اور سو اس کو درمیانی مقدار میں ادا کریں گے لو چھوٹی مقدار میں اس کے ہو ہے درمیانی مقدار میں لیکن یہاں کیونکہ رکنا ہے اس لیے الٹے پیش کو جذب بنا دیں گے تو اس کو لوہو کی بجائے لوہ پڑھیں گے اب آئیے ان اصولوں کے مطابق ہم ان کو ادا کرنے کی کوشش کرتے ہیں پہلے کلمہ طیبہ لا الہ ال ال نہیں ہم ما دور رسول الله لا إله إلا الله محمد رسول الله كلمة شهادة أشهد اب اس میں ایک تو شین کی آواز پھیلنی چاہیے اور دوسری بات یہ ہے کہ ہاتھ کی آواز نمایاں ہو عام طور پہ ہم پڑھ دیتے ہیں اشادو اشادو تو اس میں ہے کی آواز چھپ جاتی ہے تو یہ ادائیگی درست نہیں ہوگی اش ہادو اش ہادو اللہ اللہ واہ لا شريك له لاد ان ناک میں ادا کریں گے درمیانی مقدار میں آواز کو ان محمدن مدن اب اب اس کا مفہوم کلمہ طیبہ لا نہیں لا جہاں بھی آئے گا اس کے معنی ہوں گے نہیں الہ کہتے ہیں وہ معبود جو عبادت کے لائق ہو جس کو لوگوں نے معبود بنایا ہو تو وہ عبادت کے لائق نہیں ہو سکتا اس کو الہ نہیں کہتے الہ اس کو کہتے ہیں جو عبادت کے لائق ہو تو الہ عبادت کے لائق لا الہ نہیں کوئی عبادت کے لائق یہ قاعدہ ذہن میں رکھیں گے کہ جہاں لا ہو لا کے بعد قرآن مجید میں جہاں بھی ایسا لفظ آ رہا ہو جس کے آخری حرف پہ زبر ہو تو وہاں معنی یہی کریں گے نہیں کوئی تو یہاں دیکھیں لا ہے لا کے بعد الہا ہے الہا کے آخر میں زبر ہے تو اس لیے یہاں ترجمہ کریں گے نہیں کوئی تو لا الہ نہیں کوئی عبادت کے لائق اللہ اللہ کے معنی ہوتے ہیں سوا تو اللہ کے بعد والا جو لفظ ہے اس کا ترجمہ پہلے کریں گے اردو میں اور اللہ کا ترجمہ بعد میں کریں گے تو اللہ کے بعد لفظ ہے اللہ تو اللہ اللہ کے سوا محمد محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا نام ہے ہمارے نبی علیہ السلام کے نام ذاتی نام دو ہیں ایک ذاتی نام محمد ہے ایک ذاتی نام احمد ہے تو نبی علیہ السلاط اسلام کے ذاتی نام دو ہیں ایک ذاتی نام محمد ہے ایک ذاتی نام احمد ہے محمد کہتے ہیں کہ جس کی تعریف اتنی ہو کہ کبھی ختم نہ ہو اور احمد کہتے ہیں اس کو جو اللہ کی تعریف کرے سب سے زیادہ اس کو احمد کہتے ہیں تو ہمارے نبی علیہ السلاط اسلام اللہ تعالیٰ کی سب سے زیادہ تعریف کرنے والے اس لیے ان کا ایک ذاتی نام احمد ہے اور کیونکہ حضرت کی تعریف کبھی ختم نہیں ہو سکتی اس لیے حضرت کا اس میں گرامی محمد ہے تورات میں اللہ نے محمد نام استعمال فرمایا انجیل میں احمد نام استعمال فرمایا اور قرآن مجید میں محمد اور احمد دونوں نام استعمال فرمائے قرآن مجید میں محمد چار جگہ استعمال فرمایا اور احمد ایک جگہ استعمال فرمایا تو دنیا میں نبی ارحصاط اسلام کا زیادہ مشہور نام محمد ہے اور قیامت کے دن آپ کا نام زیادہ جو لیا جائے گا وہ احمد لیا جائے گا تو میں کہ محمد الرسول اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم رسول اللہ اللہ کے رسول ہیں تو اس میں اس کلمہ میں بنیادی طور پر دو باتیں بیان کی گئی ہیں اور اس میں دو جز ہیں پہلا جز ہے لا الہ الا اللہ اس جز کو مقصود کہتے ہیں کہ جو اصل چیز چاہیے ہوتی ہے اس کو مقصود کہتے ہیں تو یہ جز مقصود ہے تو لا الہ الا اللہ تو یہ جز مقصود ہے اس میں جو چیز بیان کی گئی ہے اس کو توحید کہتے ہیں توحید اللہ کا اکیلا توحید اللہ کو اکیلا ماننا تو اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے اکیلے ہونے کا ذکر ہے تو اس لیے اس کو توحید کہتے ہیں تو لا الہ الا اللہ اس میں کیا ہے توحید محمد الرسول اللہ اس میں کیا ہے نبو رسالت محمد رسول اللہ میں کیا ہے رسالت لا الہ الا اللہ میں کیا ہے توحید تو لا الہ الا اللہ میں کیا بات بتلائی گئی کہ عبادت کس کی ہوگی صرف اللہ کی اور محمد رسول اللہ میں کیا بات بتلائی گئی کہ رسالت کس کی ماننی ہے کس کی رسالت پر ایمان ہے اور کس کی رسالت پر عمل ہے تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت تو کیا باقی رسولوں کو نہیں مانیں گے باقی رسولوں کو مانیں گے نبی علیہ السلاط والسلام کے ماننے کی وجہ سے تو لہذا باقی جتنی باتیں مانیں گے رسولوں کو مانیں گے کتابوں کو مانیں گے نبی علیہ السلاط والسلام کے بسلانے سے مانیں گے تو پہلا جو جز ہے اس میں توحید ہے اور دوسرا جز ہے اس کے اندر رسالت ہے پہلا جز مقصود ہے دوسرا جز ذریعہ مقصود ہے کہ میں توحید کو مانتا ہوں کیوں مانتا ہوں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بتلانے سے مانتا ہوں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا بتلانا معتبر ہے جی معتبر ہے اس لیے کہ آپ اللہ کے رسول ہیں اور اللہ کے رسول کی بات قطعی اور یقینی ہوتی ہے چاہے ساری دنیا کی بات سے ٹکرا رہی ہو تو دنیا کی بات چھوڑ دی جائے گی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو نہیں چھوڑا جائے گا تو لا الہ نہیں کوئی عبادت کے لائق الا اللہ اللہ کے سوا کہ معبود حقیقی اللہ ہے اور معبود بنانا بھی صرف اللہ کو ہے حقیقی کو بنانا ہے غیر حقیقی کو تو بنانا نہیں اس لیے اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں یہ بات ہمیں کس نے بتلائی اور ہم یہ بات کیوں مانتے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمانے سے مانتے ہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کون ہیں رسول اللہ کیا آپ اللہ کے رسول ہیں کہ رسول میں ایک بات تو یہ معلوم ہو رہی ہے کہ رسول کے معنی ہوتے ہیں بھیجا ہوا کہ جس کو بھیجا جائے تو جو بھیجا ہوا ہے وہ علیحدہ ہوتا ہے جو بھیجنے والا ہے وہ علیحدہ ہے ایک تو یہ بات معلوم ہوئی کہ اللہ کے رسول علیحدہ شخصیت ہیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ علیحدہ ذات ہے کہ اللہ بھیجنے والا ہے اور نبی علیہ السلاط اسلام کو بھیجا گیا ہے دوسری بات جو اس سے معلوم ہو رہی ہے کہ بھیجنے والا حکم دینے والا ہوتا ہے جس کو بھیجا جا رہا ہے وہ حکم ماننے والا ہوتا ہے تو نبی علیہ السلاط والسلام اللہ تبارک تعالیٰ کا حکم ماننے والے تیسری بات یہ کہ جب وہ اللہ کے بھیجے ہوئے ہیں تو ان کی بات اللہ کی بات ہوگی اور ان کی بات کا انکار اللہ کی بات کا انکار ہوگا تو لہذا پہلے جز میں توحید اور دوسرے جز میں رسالت اور یہ دو بنیادی باتیں ہیں اور ان کو توحید اور رسالت کہتے ہیں لہذا اس کے بعد دوسرا کلمہ ہے کلمہ شہادت یہ ہے توحید اور رسالت کی گواہی تو اس کا جو ترجمہ ہے اشہاد میں گواہی دیتا ہوں ان کے لا الہ نہیں کوئی عبادت کے لائق الا اللہ اللہ کے سوا وحدہ وہ اکیلا ہے وحدہ اکیلا ہو وہ واہد ہو وہ اکیلا ہے لا نہیں شریکا ابھی ہم نے یہ بات پڑھی ہے اصول کے جہاں لا کے بعد ایسا لفظ آ جائے جس کے آخر میں زبر ہو تو وہاں ترجمہ نہیں کوئی کریں گے لا شریکا نہیں کوئی شریک لہو اس کا تو یہ پہلے جز کی گوئی ہو گئی اب یہاں پہلے جس کی گواہی ہو گئی کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ نہیں کوئی عبادت کے لائق اللہ کے سوا واہدہ وہ اکیلا ہے لا شریک کا لا نہیں کوئی شریک اس کا تو اللہ تبارک و تعالیٰ کو کتنی باتوں میں اکیلا ماننا ضروری ہے بنیادی طور پر اللہ تبارک و تعالیٰ کو پانچ باتوں میں اکیلا ماننا ضروری ہے ذات میں صفات میں افعال میں احکام میں معبودیت میں ذات میں صفات میں افعال میں احکام میں معبودیت میں ذات میں اللہ کہہ رہا ہے کہ نہ اللہ کسی جیسا ہے نہ کوئی اللہ جیسا ہے اس لیے کہتے ہیں نہ اللہ کی اولاد ہے نہ اللہ کے والدین ہیں نہ اللہ کی بیوی ہے کہ والدین اولاد اور بیوی تو اپنے جیسے ہونے چاہیے تو لہذا نہ اللہ جیسا کوئی ہے نہ اللہ کسی جیسا ہے تو اللہ اپنی ذات میں اکیلا ہے اس لیے نہ اس کے والدین نہ اس کی اولاد نہ اس کی بیوی تو اللہ اپنی ذات میں اکیلا ہے دوسری بات جس میں اللہ کو اکیلا ماننا ہے وہ ہیں صفات کہ اللہ تبارک و تعالی اپنی صفتوں میں اکیلا ہے تو کوئی اللہ کی صفت والا ہو نہیں سکتا تو اللہ تعالی اپنی صفات میں اکیلا ہے بعض صفات اللہ کی وہ ہیں کہ جن کا نام صرف اللہ کے لیے استعمال ہو سکتے ہیں کسی اور کے لیے استعمال نہیں ہو سکتا لیکن اللہ کی بعض صفتیں وہ ہیں کہ جس کے نام اللہ کے جس اللہ کے لیے بھی استعمال ہوتے ہیں اور مخلوق کے لیے بھی مثلا سمیر سننے والا بصیر دیکھنے والا یہ ہم بھی دیکھنے والے ہیں اللہ نے قرآن مجید میں انسان کو بھی بصیر کہا ہے اور اپنے آپ کو بھی بصیر کہا ہے انسان کو بھی سمیع کہا ہے اپنے آپ کو بھی سمیع کہا ہے تو لیکن یہاں معنی کے اعتبار سے فرق ہے کہ اللہ سننے والا ہے سمیع ہے ہم بھی سننے والے ہیں سمیع ہیں لیکن ہماری اور اللہ کی سننے کی صفت میں فرق ہے کیا فرق ہے پہلا فرق یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی یہ صفت اس کی اپنی ہے ذاتی ہے ہماری یہ صفت سننے کی اپنی نہیں ہے بلکہ اللہ کی دی ہوئی ہے دوسرا فرق یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا سننا اس کی ذات کے ساتھ لازم ہے اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کا سننا کمزور ہو جائے تو اللہ اللہ نہیں رہے گا لیکن ہماری جو صفت ہے ہمارے ساتھ لازم نہیں ہے اگر ہم سننا ہمارا کمزور ہو جائے یا بہے بھی ہو جائیں تو پھر بھی ہم انسان ہوں گے انسان ہی رہیں گے تو ہماری جو صفت ہے ہماری ذات کے ساتھ لازم نہیں ہے تیسری بات یہ ہے کہ اللہ کی جو صفت ہے وہ لامحدود ہے اور ہماری جو صفت ہے سننے کی یہ محدود ہے اگر آواز دور ہو جائے تو نہیں سن سکتے آواز قریب ہو جائے تو سمجھ نہیں سکتے تو اللہ کے لیے نزدیک اور دور کی کوئی حیثیت نہیں اور اللہ کے بار کو تعالیٰ تو سنتے ہیں کتنا سنتے ہیں ایک مثال بیان کی گئی ہے وغیرہ حد تو بیان نہیں کی جا سکتی کہ اندھیری رات میں پتھر پہ چلنے والی چیونٹی کی آواز کو بھی اللہ سنتے ہیں تو اللہ تعالی دل کی بات کو بھی سنتے ہیں جانتے بھی ہیں سنتے بھی تو لہذا اللہ تبارک و تعالیٰ کا سننا لامحدود ہے اور ہمارا سننا محدود ہے چوتھا فرق یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سننے کے لیے کسی ذریعے کے محتاج نہیں ہے اور ہم سننے کے لیے کان کے محتاج ہیں ذریعے کے محتاج ہیں تو یہ چار بنیادی فرق تو اللہ تبارک و تعالی کو تو اللہ تبارک و تعالیٰ کو اس کی صفات میں اکیلا ماننا ضروری ہے تو دوسری بات جس میں اللہ کو اکیلا مانیں گے وہ اللہ تعالی کی صفات ہے تیسری چیز جس میں اللہ کو اکیلا مانیں گے تیسری بات وہ ہے اللہ کے افعال کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے افعال میں یعنی اللہ تعالیٰ اپنے کاموں میں اکیلا ہے کہ اللہ کے کام کیا ہیں تو اللہ ہی جانتا ہے لیکن ہمارے سامنے جو کام ہے ایک کام ہے اس کائنات کو پیدا کرنا مخلوقات کو پیدا کرنا اس میں اللہ کا کوئی شریک نہیں نہ کوئی مشورے میں شریک ہے نہ کوئی عملی صورت میں شریک ہے دوسرا کام اللہ کا ہے اس نظام کائنات کو چلانا اس نظام کائنات کو چلانے میں اللہ کا کوئی شریک نہیں تیسرا کام ہے اللہ کا اس نظام کائنات کو درہم برہم کرنا اس نظام کائنات کو ختم کرنے میں اللہ کا کوئی شریک نہیں چوتھا کام ہے قیامت کے دن پھر ان سب کو کھڑا کرنا اس میں اللہ کا کوئی شریک نہیں پانچواں کام ہے قیامت کے دن جزا اور سزا کے فیصلے کرنا اور جزا اور سزا کو عمل نافذ کرنا کہ فیصلے نہیں کرنا بلکہ عمل نافذ کرنا اس میں اللہ کا کوئی شریک نہیں تو اللہ تعالیٰ اپنے کاموں میں اکیلا ہے اللہ کے کاموں میں اس کے ساتھ کوئی شریک نہیں چوتھی بات جس میں اللہ کو اکیلا ماننا ہے وہ ہے احکام حکم احکام دو قسم کے ایک قسم کے احکام وہ ہیں جن کو تقوینی احکام کہتے ہیں نظام کائنات سے متعلق احکام ہیں اور ایک قسم کے احکام ہیں جن کو تشریعی احکام کہتے ہیں کہ جن کے لیے مطالبہ کیا جاتا ہے کہ یہ کرو ان کو تشریعی احکام کہتے ہیں تقوینی احکام وہ ہیں کہ جس کا مطالبہ نہیں ہوتا یہ کرو وہ خود بخود ہو جاتی تقوینی احکام ہے موت تقوینی حکم موت ہے اب جس کی موت آتی ہے اسے پوچھا نہیں جاتا کہ ہاں بھائی مرنے کا ارادہ ہے کہ نہیں تو یہ تقوینی حکم ہے بس چلو ٹائم ہو گیا جہاں سے جانے ہیں یہ تقوینی حکم سورج کا نکلنا سورج کا ڈوبنا سورج کی گردش یہ تقوینی حکم ہے رات اور دن کا نظام یہ تقویری ہو اس میں کسی سے نہیں پوچھا جاتا کہ رات ہونی چاہیے کہ دن ہونا چاہیے یہ تقویری ہو کسی سے نہیں کہا جاتا کہ ہاں بھائی اب رات ہو جاؤ اب دن ہو جاؤ اس کی مرضی پہ چھوڑ دیا جائے نہیں تقویری حکم وہ ہے کہ جس میں مخلوق کی مرضی شامل نہیں ہوتی اور اس کے جزا اور سزا کے معاملے میں مخلوق کا کوئی تعلق نہیں اس کے بعد دوسرے دوسری قسم حکم ہے تشریعی حکم جو مطالبہ کیا جاتا ہے مخلوق سے کہ ایسا کرو اور اس کو اختیار دیا جاتا ہے کہ وہ کرے یا نہ کرے کرنے پہ جزا ہے نہ کرنے پہ سزا ہے جیسا کہ نماز پڑھو اللہ کا ایک حکم ہے نماز پڑھو تو یہ تشریعی حکم ہے اس میں ہمیں اختیار دیا گیا ہے کہ پڑھیں یا نہ پڑھیں پڑھنے پہ جگہ ہے نہ پڑھنے پہ سزا ہے تو اس حکم کا تشریح حکم کہتے ہیں تقوینی حکم تو اللہ کے سوا کسی کا چلتا نہیں کہ موت ہے کسی کا اختیار نہیں کہ اس موت میں تبدیلی پیدا کر سکے ایک لمحہ آگے پیچھے کر سکے یہ اس کے بس کی بات نہیں سورج کا نکلنا ڈوبنا ایک لمحہ آگے پیچھے ہو جائے یہ ممکن نہیں تو اللہ تقوینی حکم میں تو اکیلا ہے تشریعی حکم میں یہ تعلیم دی گئی کہ تشریعی حکم میں بھی اللہ کو اکیلا سمجھو کہ اللہ کے حکم کے مقابلے میں کسی کا حکم قبول نہ کرو تو یہ ہے اللہ کو اکیلا سمجھنا اور اس کے بعد جو پانچویں بات جس میں اللہ کو اکیلا مانیں گے وہ ہے معبودیت کہ عبادت میں اللہ کے سوا کسی اور کو معبود مت بناؤ تو معبودیت عبادت کی جتنی صورتیں ہیں یہ آگے آئیں گی ان تمام میں اللہ تبارک و تعالیٰ کو اکیلا سمجھنا ہے تو اللہ کے سوا عبادت کسی اور کی نہیں کرنی اگر کسی اور کو عبادت میں شریک کریں گے تو اللہ کی عبادت نہیں رہے گی تو اللہ تعالیٰ کو معبودیت میں معبود ہونے میں اکیلا سمجھنا ہے تو یہ پانچ باتیں ہیں جن میں اللہ تبارک و تعالیٰ کو اکیلا سمجھنا ہے ذات میں صفات میں افعال میں احکام میں تو یہ پانچ باتیں یاد ہونی چاہیے میں کہ وہ اشہاد یہ دوسرا جز ہے رسالت کی گواہی کا وہ اشہاد اور میں گواہی دیتا ہوں ان کے اب یہاں ایک اصول اور میں عرض کر دوں کہ واقع معنی تو اور کے ہیں لیکن یہاں اشہدو ہے میں گواہی دیتا ہوں تو یہاں ایک اصول ذہن میں رکھتے ہیں تو ساتھ ساتھ یہ اصول ذہن میں رکھتے جائیں تو ترجمہ بھی آسان ہوتا جائے گا تو یہ اشہاد ہے جہاں اش ہو حمزہ ہو شروع میں اس کے معنی ہوتے ہیں میں اور اگر یہاں نشہاد ہو نور آ جائے تو اس کے معنی ہو جائیں گے ہم تو اشہاد میں گواہی دیتا ہوں نشہاد ہم گواہی دیتے تو بسا اوقات دو میں کہیں حمزہ استعمال کرتے ہیں کہیں نون استعمال کرتے ہیں تو وہاں پریشانی ہو جاتی ہے کہ جناب یہ مانی تو بدل گئے نہیں تو اگر اشہاد ہے حمزہ ہے تو اس کے معنی ہوں گے میں اگر نون لگا دیں نہ شہادو تو اس کے معنی ہو جائیں گے ہم گواہی دیتے اشہاد میں گواہی دیتا ہوں نہ شہادو ہم گواہی دیتے ہیں دوسری بات یہ ذہن میں رکھنا کہ انا اور انا ان دونوں کے معنی ایک ہوتے ہیں لیکن ترجمے میں ہم یوں فرق کرتے ہیں مفہوم ایک ہی لیکن اردو عبارت میں یوں کرتے ہیں کہ جہاں انا ہوگا وہاں معنی ہم کریں گے یقیناً اور جہاں انا ہوگا وہاں معنی ہم کریں گے کہ مفہوم وہاں بھی یقیناً ہی کا ہے تو لیکن اردو ترجمے میں وہاں معنی ہم کہہ کے کریں گے تو یہاں کیونکہ انا ہے اس لیے یہاں معنی کہہ کے کر رہے ہیں معنی وہی ہیں یقیناً ہی کے معنی ہے انا اور انا میں معنی میں کوئی فرق نہیں انا شروع میں آتا ہے انا درمیان میں آتا ہے وہ اشہاد اور میں گواہی دیتا ہوں اللہ کے محمد محمد صلی اللہ علیہ وسلم عبد ہو ان کے معنی بندہ کہ آبد ان کے معنی ہوتے ہیں بندے کے اور بندہ اس کو کہتے ہیں جو حکموں پر پورا پورا چلنے والا ہو کہ حکموں پر پورا پورا چلنے والا ہو اس کو عبد کہتے ہیں تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم عبد ہو اس کے عبد ہیں یعنی اس کے حکموں پر پورے پورے چلنے والے ہیں اور رسول ہو اس کے رسول ہیں رسول کہتے ہیں حکم پورا پورا پہنچانے والا ہے اور آپ بھی کہتے ہیں حکم پر پورا پورا چلنے والا رسول کہتے ہیں حکم پورا پورا پہنچانے والا یعنی ہم اس بات کی گواہی دے رہے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنی مرضی سے کوئی کام نہیں کرتے کس کے حکم پر چلتے ہیں اللہ کے حکم پر چلتے ہیں اور رسول کہہ کر ہم گواہی دے رہے ہیں کہ آپ اپنی طرف سے کوئی بات نہیں کہتے جو بات کہتے ہیں کس کی طرف سے کہتے ہیں اللہ کی طرف سے کہتے ہیں تو نبی علیہ والسلام کی بات بھی اللہ کی طرف سے نبی علیہ السلام کا کام بھی اللہ کی طرف سے تو پھر نبی علیہ السلام کی بات کو ماننا بھی لازم اور حضرت کے کام کے مطابق عمل کرنا بھی لازم تو لہذا یہ دو باتیں بنیادی حیثیت رکھتی ہیں تو اس میں ہم نے گواہی دی کہ محمد صلی اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں تو یہ دو کلمات اس وقت ہم نے تلفظ کے اعتبار سے سیکھے ہیں کلمہ طیبہ اور کلمہ شہادت کلمہ طیبہ میں دو بنیادی جز ہیں توحید اور رسالت توحید اور رسالت کی جب ہم نے گواہی دی گواہی کے لفظوں میں اس کو بیان کیا تو اس کا نام کلمہ شہادت ہو گیا تو یہ بات آج ہم نے سیکھ لی کہ توحید کے معنی یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ کو پانچ باتوں میں اکیلا ماننا ہے ذات میں صفات میں افعال میں احکام میں معبودیت میں اور نبی علیہ السلاط اسلام کے بارے میں بنیادی باتیں دو ماننی ہیں کہ جو کرتے ہیں اللہ کے حکم پر کرتے ہیں جو کہتے ہیں اللہ کی طرف سے کہتے ہیں اللہ مجھے بھی آپ کو بھی ایمان کی پختہ نصیب فرما دے تو آپ الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم اللهم اللهم ربنا ولمنا انفسنا لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين يا يا حي قيوم برحمتك نستغيث المؤمنين والمجاهدين اللهم انصرهم ولا تنصر عليهم اللهم إنك أنت على كل شيء قدير اللهم ربنا تقبلنا وتقبل أزواجنا وأولادنا وأموالنا وأحبابنا وأقاربنا وجميع المسلمين والمسلمات كما تقبلت أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وتقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم صلی اللہ خیر خلقه محمد اجمعین برحمتی کا ایک اعلان تو یہ ہے کہ جو حضرات یہ کتاب رکھنا چاہیں وہ ممتاز صاحب کو تیس روپے عنایت فرما دیں اور دوسری بات یہ ہے کہ آپ وقت کی پابندی فرمائیں گے اور ہلکا احباب کو بھی متوجہ فرمائیں گے اور انشاءاللہ ٹھیک پونے چھ بجے سبق شروع ہوگا جیسے آج بھی پونے چھ بجے سبق شروع ہوگا کوشش کی جائے گی کہ پابندی ہو آغاز کی بھی اختتام کی تو آپ حضرات کو متوقع آج ان شاء اللہ میں بھی ہمارے آ جائیں گے تو آپ حضرات کل اطلاع میں بھی یہاں سے لے لیں گے آپ کے ہلکے احباب میں متوجہ فرمانے کے لیے تقسیم فرما دیں